ایوب نے عبداللہ بن ابی مولائکا سے روایت کی انہوں نے کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام ابان کے جنازے کا انتظار کر رہے تھے جبکہ عامر بن عثمان بھی ان کے پاس تھے اتنے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہیں لے کر آنے والا ایک آدمی لایا میرے خیال میں اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھنے کی جگہ کے بارے میں بتایا تو وہ آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گئے میں ان دونوں کے درمیان میں تھا اچانک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اور ایسا لگتا تھا وہ عمر بن عثمان کو اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اٹھیں اور ان کو روکیں کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بلا شبہ میت کو اس کے گھر والوں کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے عبداللہ بن ابی ملائکہ نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلا شرط و قید یعنی ہر طرح کے رونے کے حوالے سے بیان کیا اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے حتیٰ کہ جب ہم بائیدہ کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک آدمی کو درخت کے سائے میں پڑاؤ ڈالے دیکھا انہوں نے مجھ سے کہا جاؤ اور میرے لیے پتا کرو کہ وہ کون آدمی ہے میں گیا تو دیکھا وہ سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میں ان کے پاس واپس آیا اور کہا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے لیے پتا کروں کہ وہ کون شخص ہیں تو وہ سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے کہا جاؤ اور ان کو حکم پہنچا دو کہ وہ ہمارے ساتھ قافلے میں آ جائیں میں نے کہا ان کے ساتھ ان کے گھر والے ہیں انہوں نے کہا چاہے ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی ہیں شامل ہو جائیں بسا اوقات ایوب نے بس یہاں تک کہا ان سے کہو کہ وہ ہمارے ساتھ قافلے میں شامل ہو جائیں جب ہم مدینے پہنچے تو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ امیر المومنین زخمی کر دیے گئے سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے آئے ہائے میرا بھائی ہائے میرا ساتھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں یا کہا تم نے سنا نہیں ایوب نے کہا یا انہوں نے اس کے بجائے اولم تعلم اولم تسمع کیا تمہیں پتہ نہیں اور تم نے سنا نہیں کہ الفاظ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کے گھر والوں کے بعض طرح کے رونے سے عذاب دیا جاتا ہے ابن ابی ملائکہ نے کہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رونے کے لفظ کو بلا قید بیان کیا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ بعض کی قید کے ساتھ کہا تھا میں یعنی ابن ابی ملائکہ اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے جو کہا تھا ان کو بتایا انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ میت کو کسی ایک کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے بلکہ آپ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کافر کے عذاب میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اضافہ کر دیتا ہے یعنی کیونکہ کافروں نے اپنی اولاد کو بلند آواز سے رونا سکھایا ہوتا ہے رہا بغیر آواز کے رونا تو اس کی ذمہ داری رونے والے پر نہیں کیونکہ بے شک اللہ ہی ہے جس نے ہسایا اور رولایا اور بوجھ اٹھانے والی کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی آواز کے بغیر محض آنسوں سے رونے کا نہ رونے والے کو گناہ ہے نہ اس کے بڑوں کو کیونکہ وہ بھی اس کے ذمہ دار نہیں ایوب نے کہا ابن ابی ملائکہ نے کہا مجھ سے قاسم بن محمد نے بیان کیا انہوں نے کہا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کی یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا تم مجھے ایسے دو افراد کی حدیث بیان کرتے ہو جو نہ خود جھوٹ بولنے والے ہیں اور نہ جھٹلائے جانے والے ہیں لیکن بعض اوقات سما یعنی سننا غلط ہو جاتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سیاق میں یہ بات کی تھی دیکھیے حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تریپن اور دو ہزار ایک سو چھپن صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو انچاس